ہاں یہ سچ ہے چشم بر آتے ہاں، یہ سچ ہے چشم پر آتے کوہن رہتا ہوں میں محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں